www.attableek.com, the reviver of Iman. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم صدق اللہ گزشتہ تو ایمان والوں کو ایک تمبی فرمائی کہ ایسے الفاظ جس سے دوہرے معنی نکلتے ہوں دشمن اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں ایسے ڈویل میننگ اور دوہرے معنی کے الفاظ سے استعمال کیا جائے اجتناب کیا جائے اب دشمنان دین اور خاص طور سے یہود جو ہیں وہ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ خرابیاں اور کچھ نہ کچھ برائیاں اور کچھ نہ کچھ اعتراضات جو ہیں وہ کرتے ہی رہتے تھے ظاہری بات ہے کہ جب کسی کو دشمنی ہو جاتی ہے تو اپنے دشمن کے جو کمالات ہیں اس کو بھی وہ ایپ بنا کے پیش کرتا ہے کمالات بھی عیوب بن جاتے ہیں اور جو کسی سے محبت رکھتا ہے اس کے نزدیک اپنے محبوب کے عیوب بھی کمالات بن جاتے ہیں تو اخبار جو تھے یہود کے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں تلاش کرتے رہتے تھے کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہتے تھے جیسے آج کے دور کے حنود ہے خاص طور سے جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کا رات دن یہی کام ہے کہ کہاں سے نکالی جائے بھول اور کہاں سے کیا جائے اعتراض خوبیاں کبھی بیان نہیں کریں گے ڈھیر سارے کمالات ہیں جس کو دشمن کہتے ہیں لیکن جن لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اسلام دشمنی کا قرآن دشمنی کا وہ ہر وقت قرآن کریم پر اور دین پر اور نبی پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے ایسی ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ گندا ہو چکا ہے تو وہ ہمیشہ گندی ہی باتوں کو سوچتا ہے مزاج میں پاکیزگی ہوتی ہے تو آدمی پاکیزہ باتیں سوچتا ہے اس لیے اللہ والے دل پر محنت کرتے ہیں کہ اس کے اندر کے بگاڑ کو نکالا جائے اس کے اندر کی خرابیوں کو دور کیا جائے تاکہ اس کی سوچ ٹھیک ہو جائے اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائے اس کے تصورات پاکیزہ ہو جائے اس کے اعمال پاکیزہ ہو جائے خاص اس پر محنت کی جاتی تو یہود نے ایک اور شوشہ چھوڑا کہا قرآن کریم تو عجیب کتاب ہے تب حضور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اب اللہ کی کتاب میں تو بدلاؤ نہیں آنا چاہیے چینج نہیں آنا چاہیے تبدیلی نہیں آنا چاہیے کوئی تغیر نہیں آنا چاہیے لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس میں کبھی یہ حکم دیتے ہیں کبھی وہ دیتے ہیں کوئی یہ حکم دے دیا تو وہ اٹل ہونا چاہیے اس کے اندر تبدیلی کبھی بھی نہ آئے لیکن یہ کیا ہے کہ تبدیلی آتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ تو دانا اور بینا اور عالم الغیب و شہدہ ہے تو اس کی ذات میں تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ پہلے سے اس کو اس کے انجام کا پتہ نہیں تھا اس لیے یہ حکم دیا اور انجام معلوم ہوا تو دوسرا حکم دیا اس سے پروردگار کی طرف جہل کی نسبت لازم آتی حالانکہ پروردگار حکیم ہے اور جہل کی نسبت کرنا یہ کفر ہے لیکن انہوں نے یہ نسبت کی تھی حقیقت حال یہ ہے کہ حکم میں جو تبدیلی آتی ہے جو تغیر آتے ہیں وہ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں ایک وقت میں وہ حکم مناسب تھا تو وہ دیا تھا جب وہ وقت گزر گیا دوسرا وقت آیا تو اس کے لیے وہ حکم مناسب تھا پھر تیسرا وقت آیا تو اس کے لیے وہ حکم دیا اس کے لیے وہ مناسب تھا جیسے تین چیزیں اور تین عبادتوں کے اندر مختلف حکم آئے ہیں جن میں سے ایک نماز ہے ایک روزہ ہے ایک حج ہے اور کچھ احکام میں بھی تبدیلی آئی ہیں جیسے شراب کے بارے میں پہلے حکم آیا یس الونا کہانی میں تھامرے بل مئی کلفی ہما اسمن کبیر یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہیے کہ اس میں بڑا گنا ہے اور دوسری بات یہ کہی منافع الناس لوگوں کے لیے منفیت فیا ہے ایک حکم ہوا پھر دوسرا حکم آیا یا الذین آمنوا لا تقرب سلا وانتم تم سکارا جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت پھٹکنا نشے والے کو نماز سے روک دیا دو حکم ہو گئے اور تیسرا حکم یہ فرمایا کہ فن تو رک جاؤ اب منع ہے تو جب اخیر میں منع کرنا تھا تو پہلے ہی فنتہو کہہ کے روک دیتے اس کا جواب یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ عرب والوں کی گٹھی میں پڑی ہوئی اس کے بغیر ان کا گزران نہیں ہوتا جیسے کہ گٹکا جس کے مزاج میں داخل ہو گیا ہو وہ کھانا چھوڑ دے گا لیکن یہ پوڑیا نہیں چھوڑے گا حالانکہ معلوم ہے کہ یہ پوڑیا زہر کی پوڑیا ہے لیکن وہ کھا کے رہے گا اس طرح سے عرب والوں کو شراب سے بڑا تعلق تھا پرانی پرانی شرابیں گھروں میں رکھتے تھے تو اب طبقہ تین ہے لوگوں کے ایک تو وہ ہے کہ اشارے میں سمجھ جاتا ہے دور تک کی بات دوسرا وہ ہے جو ذرا دیر سے بات کو سمجھتا ہے تیسرا وہ ہے کہ تجویزن دھیرے دھیرے مزاج ایسا بن گیا کہ اب آہستہ سے اس کو منع کریں گے تو رک جائیں گے پہلا حکم دیا تو وہ شراب کے عادی لوگوں کو یوں کہا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو جو بہت زیادہ پابند تھے انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی جب نقصان زیادہ ہے تو نقصان والا کام کیوں کرے گا تو عقل مندوں نے اس کے انجام کو سوچا کہ انجام کام جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے تو اس کو پہلے سے چھوڑو تو انہوں نے اس وقت سے چھوڑ دیا تو ان کے لیے وہ حکم کافی ہو گئے اب دوسرا طبقہ وہ تھا کہ نہیں ابھی ممانعت صحیح نہیں آئی ہے سراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ نہ نہیں کہا ہے ابھی صرف یہ کہا ہے کہ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے نقصان زیادہ ہے نفع کا نہیں اب جو دین کے رسیا اور دین سے محبت رکھنے والے تھے انہوں نے کہا نماز جیسی عبادت سے یہ شراب روکتی ہے تو چھوڑو شراب کو اور جب ٹائم نماز کا ہو تو نشہ کر نہیں سکتے کیونکہ نشہ ہوگا تو نماز پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے اب نماز کے اوقات ایسے رکھیں کہ آپ شراب پی نہیں سکتے مثلا فجر میں پیے گا تو سوچے گا کہ ابھی مجھے جو ہے چاشت کی نماز پڑھنی چاشت کے وقت پینے کو جائے گا تو سوچے گا زور کی نماز کا وقت آ رہا ہے پھر نشہ آ جائے گا شراب کا نشہ چڑھتا دھیرے سے ہے اترتا بھی دھیرے سے اب زہر کی نماز پڑھ لی پھر خیال آیا کہ کھانے کے ساتھ شراب پی لوں تو اثر تیار ہے پھر نشا ختم نہیں ہوگا تو اثر کی نماز چوک جاؤں گا اور اثر کو بھی نہیں پی سکا اثر ختم ہوتی مغرب کا وقت سامنے کھڑا ہے تو مغرب کو نہیں پی سکتا مغرب ختم ہو گئی پھر پی لوں تو پھر عشاء کا وقت تیار ہے اب عشاء کے بعد پینے کو جا رہا تو تحجد میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا تو اوقات نماز کے ایسے گرے کہ پینا چاہے تو بھی پی نہیں سکتے دو حکم ہو گئے لیکن سراحت کے ساتھ ابھی ممانعت نہیں لائی لیکن ایٹی پرسینٹ لوگوں نے شراب چھوڑ دی تو تیسرا حکم آیا کہ اب مزاج بن چکا ہے اب چھوڑنے کا مزاج بن چکا ہے جب مزاج چھوڑنے کا بنا ہے تو اب حکم آخر میں دیں گے کہ چھوڑ دو تو مزاج بنا تھا تو چھوڑ دیں گے تو قرآن کریم اگر تبدیلیاں کرتا بھی ہے تو وہ حکمتوں پر مبنی ہوتی ہیں وہ مسلحتوں پر مبنی ہوتی اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں پہلے نماز میں نقل و حرکات زیادہ تھی ہاتھ اٹھانا کان تک بار بار تھا اور نماز میں جو ہے ہلکی گفتگو بھی جائز تھی لیکن نماز کا قاعدہ ایسا بنایا کہ نماز کو حرکت سے لے کے چلے ہیں اور سکون کی طرف لا کے رکھے ہیں نماز میں حرکات پہلے زیادہ تھی کیونکہ ان کے مزاج میں طبیعی طور پر حرکت اور نقل و حرکت زیادہ تھی اس بنا پر جو ہے حرکت سے نماز کو جوڑ کے رکھا اور دھیرے دھیرے حرکتیں چھوڑاتے چھوڑاتے یوں فرمایا و اللہ قانی تین اے ساکتین کی تین اب حرکتیں ختم کرو سکوت کا مزاج بن گیا اب ساکین ہو جاؤ اور اطمینان اب بولنا گپتگو اشارے نماز گبن حرم میں وہ عرب نماز پڑھ رہا تھا سجدے کے اندر اس کا فون آ گیا اس نے سجدے میں جو ہے موبائل آن کیا اور یوں کہا پس میں نماز میں ہوں تو فرمایا کہ اب نماز کے اندر گفتگو کو منع کر دیا پہلے گفتگو تھی بعد میں منع کر دیا تو اس کو تدریج کہتے ہیں وہ حکم کے لیے وہ زمانہ مناسب تھا یہ حکم کے لیے یہ زمانہ مناسب ہے اور رکاوٹ بالکل ممنوع ہونے کا مزاج بنانے کے بعد پھر منع کرنا آسان ہے یہ جو نسخ ہے نا کہ قرآن کریم میں نصب ہوا ہے اور کتنی آیتیں قرآن کریم میں منسوخ ہے اس کے اوپر بحث ہوئی ہے یہ علمی مسئلہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ پانچ سو آیتیں منسوخ ہیں ایک رائے یہ ہے کہ بیس آیتیں منسوخ ہیں ایک رائے یہ ہے کہ پانچ آیتیں پرانے کریم میں فی الحال منسوخ ہیں اور متاثرین کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی آیت اپنے تمام تر مواد کے ساتھ منسوخ نہیں ہے اس بات کو آج القبیر میں مفتی صحیح صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی آیت کریمہ اپنے تمام تر مواد کے ساتھ منسوخ نہیں مانی جا سکتی کس وقت وہ آیت زندہ ہو کر عمل میں آ جائے گی نہیں کہہ سکتے ہیں اب اس کے نظائر ہیں اور اس کے دلائل ہیں لیکن اگر اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھنا ہو تو مثال سے سمجھ سکتے ہیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ نصب کی حیثیت کیا ہے سرکار پر جب جادو کیا گیا تو آپ کے اوپر زہول کی کیفیت ہوئی ظہور کے معنی بھول جانا اور ظہور کی کیفیت یہ تھی کہ ایک کام حضور نے نہیں کیا ہے لیکن ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کام میں کر چکا ہوں یہ جادو کا اثر ہر وقت ایسا جادو کا اثر نہیں ہوتا یہ حضور پر تھا وہ میں کہہ رہا ہوں ورنہ ہم بھی ادھر سوچتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں ہوتا کیا اور کہتے کیا ہیں تو سب یہ سوچنا شروع مت کر دو کہ ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ایک تو یہ بات کبھی کبھی سرکار نے کوئی عمل کر لیا ہے اور خیال آتا ہے کہ میں نے یہ عمل نہیں کیا ہے یہ کیفیت آپ کے دماغ کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا وہ تخیل کی یہ کیفیت تھی تخیل پر ہی جادو کیا جاتا ہے اصل میں خیالات کو تبدیل کیا جاتا ہے اور تخیل ایسا ہوتا ہے کہ رسی ہوگی تو سانپ نظر آئے گا لکڑی ہوگی تو ازدہ نظر آئے گا یہ تخیل کے اوپر گالی بانا ہوتا ہے اب اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان کے حضرت ہمارے دروازے میں چار نیمبو نے پانچ مرچیاں نکلی میں کہ یہ تو نکلے گی ہے گی اور یہ نیمبو کاٹنے سے اور مرچیاں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ جب چاہتے ہیں جب ہی ہوتا ہے اس طرح سب کے دروازے پہ لال مرچیاں ڈال دینے سے لوگوں کے ہب تھوڑے ہو جائیں گے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اعتماد رکھو گھر میں تلاوت قرآن کا مزاج رکھو کچھ بھی نہیں ہو حضور کو جادو کا اثر ہوا تو جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے پلاؤز رب فلک اور پلاؤز دی اب کسی کو آپ پلاؤز ناس بتائیں گے تو وہ اتنا سا منہ بنائے گا اور ان تو میں پہلے سے پڑھتا ہوں تمہارے سینے کے اندر میرا سینا کوئی فارماسی کے اندر سے نکال کے دے گا خیر تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ حضور بھول جاتے تھے لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت کبھی نہیں بھولے ظہور ہوا لیکن آیات قرآنیہ میں کوئی ظہور نہیں اس پر کوئی اثر نہیں ڈال سکے جادوگر اب مثال سنو مثال سے باتیں سمجھنا آسان ہوتا ہے اس بنا پر مثالیں دی جاتی ہیں آپ گئے کسی طبیب کے پاس اس نے نبز دیکھی بتایا آپ کو شدید مرض ہے تو حکیم صاحب جو ہے علاج دیجیے اب علاج ہے لمبا بیماری لمبی ہے تو علاج لمبا چلے گا حکیم ہے بڑا ذہین اور ہوشیار اس لیے اس نے جو ہے صفوف کی دو پڑیا دے دی گئی یہ پڑیا روزانہ دو صبح دو شام لیا کرو آٹھ دن کی دوائی دیتا ہوں لے جاؤ آٹھ دن کے بعد آیا پھر انہوں نے نبز دیکھی نبز دیکھنے کے بعد کہا کہ اب وہ پڑیا موقوف اب گولیاں دیتا ہوں یہ گولیاں صبح دوپہر شام کھایا کر آٹھ دن کی گولیاں دے دی آٹھ دن کے بعد پھر آیا پھر نفس دیکھا میں آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کا پہلے سے کچھ ٹھیک معلوم ہو رہا ہے یونانی جو علاج ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بیماری کی جڑ کو نکالتا ہے اور ایلوپیتھک علاج جو ہے وہ درد کو دباتا ہے جڑ سے نکال ڈالنے کا ان کے پاس وتیرا اور طریقہ نہیں اور یونانی علاج جو ہے بے ضرر علاج ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوا تو نقصان نہیں ہوگا اور ایلوپیتھک علاج ایسا ہے کہ فائدہ نہیں ہوا تو نقصان ضرور ہوگا کہیں نہ کہیں اس کا سائڈ افیکٹ ہے کوئی بھی دوائی ہوگی تو ایک اچھا افیکٹ ہوگا تو دو سائڈ افیکٹ ہوگا اور یونانی علاج سستے ہیں لیکن آج کل اچھے حکیم ملتے نہیں ہیں آزمود اکار اور مجرب حکیموں کا ملنا مشکل ہو گیا پہلے تو خالی اس کے مطب میں داخل ہو تو آپ کو بتا دیتا تھا کہ آپ کو یہ پرابلم ہے آپ کو یہ پرابلم ہے ابھی ڈاکٹر جو ہے دنیا بھر کے ٹیسٹ کرانے کے بعد رپورٹ دیکھتا ہے پھر بتاتا ہے آپ کو یہ ہے یہ ہے اور وہ ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا کہ آپ کو یہ تکلیف نبز شناسی ایسی تھی ان کی ایک اندھا تکلیف تھا لوگ کہتے تھے کہ نبز شناسی میں بڑا ماہر ہے تو رسی بدواتا تھا ہاتھ پر اور وہ رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نفس چیک کرتا تھا مریض کی ایک مرتبہ جو ہے مریض نے سلام کیا اور ایک عورت کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ رسی باندھ دی اور ان کے ہاتھ میں دے دی کہ دیکھیں کہتے ہیں بہت ماہر ہے تب بھی پتا چل جائے گا حکیم صاحب نے فوراً کہا کہ یہ کسی عورت کی نفز اتنی مہارت پہلے حکیموں کو ہوا کرتی تھی کارورا دیکھتے تھے جیسے آج کل یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس زمانے میں ایسی کوئی سرجیکل چیزیں نہیں تھیں تو وہ کیا پیشاب دیکھتے تھے یوں اور بتاتے تھے کہ یہ پرابلم ہے گردے میں پرابلم ہے فلاں پرابلم ہے پیشاب میں یہ چیز آ رہی ہے یہ چیز آ رہی ہے دیکھ کے بتاتے تھے آٹھ دن سفوف یعنی پاؤڈر دیا آٹھ دن گولیاں دیا اب پھر یہ گیا پہلے سے فرق ہے آپ کو جی ہاں پہلے سے فرق ہے کام تھوڑا نسخہ آپ کا تبدیل کرتا ہوں ان کو جوارش دے دی کہ چاٹا کرو آٹھ دن جوارش دینے کے بعد پھر گیا تو اب یوں کہا کہ اب تمہاری دوا چینج کرتا ہوں خمیرہ کھاؤ اب خمیرہ کھائے آٹھ دن کے بعد یوں کہا کہ اب جو ہے تم کو مقویات دینی پڑے گی اب مقویات دینا شروع کیا بیمار کو مقویات دینے سے اس کی بیماری کڑی ہو جاتی اس لیے بیمار کو مقویات نہیں دی جائے گی وہ دینے کے بعد اخیر میں کشتے دیے کشتے کیا ہے بعد میں بھی لو سمجھاتا ہوں اب یہ چنگا ہو گیا تندرست ہو گیا تندرست ہو گیا اب کوئی یوں کہے کہ یہ حکیم بے وقوف ہے دیانند سرسوتی نے یہی اعتراض کیا تھا قرآن کریم کے اوپر کہ قرآن کبھی یہ حکم دیتا ہے کبھی یہ دیتا ہے کبھی وہ دیتا ہے کبھی وہ دیتا ہے تو ان کے یہاں ایک بات تو ہے نہیں اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسے چینجز کہاں سے آتے یہ تو انسان کا کلام ہے اس بنا پر چینجز آتے تو حضرت مولانا قاسم اللہ نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکیم والی مثال دی اور ڈیڑھ گھنٹے کا بیان دیا درد والی بات ہے فرمایا کہ جو بیمار ہوتا ہے تدریجن اس کا علاج کیا جاتا ہے ایک دن کے اندر اگر تھیلا بھر کے سفو اور گولیاں جوارش اور خمیرہ کشتار مقویات اور تمام چیزیں دے کر ایک تھیلا دے کر بیچتا کہ اس کو دو مہینے تک کھاتے رہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ دیکھتے ہی مزید بیمار ہو جاتا آپ کی ایسی تو مجھے کون سی خطرناک بیماری ہے کہ تھیلے بھر بھر کے دوا دے رہا ہے تو حکیم ہوشیار ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلے سفوف کا معاملہ ہے تو وہ دیا پھر گولیوں پر آیا پھر تدریجن علاج کو چینج کیا لوگ کہیں گے بڑا ذہین اور بڑا ہوشیار جو ہے طبیب ہے اس بنا پر کہ کون سے موقع پر نسخہ کیسے چینج کیا جاتا ہے یہ جانتا ہے تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ علاج کرنا یہ عقل مندی ہے یا اسے بے وقوفی اور حماقت کہیں گے فرمایا جیسے یہ تبدیلیاں ہیں اس طرح قرآن کریم کے اندر تدریجن مزاج بنایا گیا اس کے مطابق تبدیلیاں کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مان سب میں نایتن اور دونوں سے ہاں کوئی آیت آپ کے ذہن سے ضرورت نہیں ہوتی تو ہم مٹا دیتے ہیں اور کوئی آیت جو ہے نسخ کر دیتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں منسوخ پہلے آتی ہے ناصر جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے بعد میں ایک آیت کریمہ اور اتارتے ہیں اور پہلے والا حکم جو ہے اس کو ختم کر ڈالتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں کائی اور لذیذ احمد اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا حق ادا کرو اب ظاہری بات ہے کہ ہفتے تقوا کون ادا کر سکتا ہے تو صحابہ پریشان ہوئے حکم اپنی جگہ ہے تلاوت کر رہے ہیں نکاح کے موقع پر آیت بھی پڑھی جائے گی اور یہ تلاوت میں برقرار ہے اس کا ہے لیکن حکم منسوخ کیونکہ ہفتے ادا کرنا نبی کا تقوا الگ ہے ولی کا تقوا الگ ہے صحابہ کا تقوا الگ ہے ہم جیسوں کا تقوا وہاں تک پہنچے گا نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی تو نہیں پہنچ سکتا تو پھر ایک ناممکن چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فوراً ایک حکم بدل کر فرمایا فتح اللہ ہم تم سے جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھو اور اس کے مطابق کام کرتے جاؤ تو کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں اور کوئی آیت دیتے ہیں تو اس سے عمدہ حکم کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکم ہم دیتے ہیں اور یہ زمینیں ہماری ہیں یہ آسمان ہمارے ہیں ہم جو چاہیں تبدیل کریں ہم جو چاہے تغیر کریں مالک اپنے کلام میں اپنے مکان میں جو چاہے تبدیلی کر سکتا ہے بندوں کو اور رعایا کو مالک کی چیزوں میں دخل دینے کا کوئی حق ہی نہیں تو آیت کریمہ میں یہ یہود کے اخبار کا جواب دیا اور بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ آیتیں منسوخ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہے اور جو آیتیں ناسک لے کر کے آتے ہیں اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہے منسوخ کی ضرورت ختم ہو گئی اس لیے وہ حکم ختم کر دیا اور ناسک کی ضرورت باقی ہے تو وہ حکم بھی ابھی باقی ہے اور قرآن کریم کے اندر کوئی نیا نسل نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ہونا ہی نہیں ہے جو ہے وہ یہی اور سب احکام اپنی جگہ بہت زیادہ محکم ہیں بہت زیادہ مستند ہیں بہت زیادہ مضبوط ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کا بنانے والا اور زمینوں کا بنانے والا چاہے تو اپنے احکام میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے اپنے کلام میں چاہے تو تغیر کر سکتا ہے رعایا کو کوئی حق نہیں کہ بادشاہ کوئی حکم تبدیل کرے تو اس کے اوپر اعتراض کرے مودی صاحب نے آدھی رات کو کہا پانچ سو گن ہزار بند تو کیا کر لیا تم نے قرآن پہ کیا اعتراض کرتے ہیں ان پہ کرتے نا اعتراض پورا ہندوستان گونڈا ہو گیا جس کو دیکھو تو بولتی بند دل کی دھوکنے بڑھ گئی ہیں حیرانیاں پریشانیاں ہر ایک کا اضافہ ہو گیا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ غلط کام ہوا ہے لیکن مزہ کسی کی نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے مخالفت کرے تو قرآن اللہ کا کلام ایسا مزدور رہ گیا جو چاہے اعتراض کر لیں جو چاہے اس کے اوپر جو ہے بات کر لیں جب دنیا کے بادشاہوں کے حکم پر اعتراض کرنے کا منہ نہیں ہے تو مالک الملک اور بادشاہوں کے بادشاہ کے کلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا کیا حق پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق کا کوئی خاتون کوما میں ہے ان کے لیے درخواست آئی ہے کہ دعا فرمائے شفا کامل اللہ تعالی نصیب فرمائے حضرت مولانا ہاشم صاحب بیمار چل رہے ہیں زیر علاج ہیں میرے بھی استاد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے صحت عاجلہ نصیب فرمائے فاروق اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھی علیل اور بیمار چل رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا کاملا آجا نصیب فرمائے اور حنیف بھائی ورزا ہمارے عزیز ہیں ان کی والدہ مریم بیوی آج انتقال فرما گئی ان کے لیے مرحوما کے لیے بے انتہا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوما کی مغفرت فرمائے اور آل میں جگہ عطا فرمائے اور رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے ہمارے محلے میں علاقے میں دور بڑی مسجد کے پاس مشتاق بھائی رہتے ہیں ان کی اہلیہ جو ہے اچانک علی ہوئی اور دنیا سے چلی گئی تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے تمام رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین وحشرنا یوم القیامة مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اشف على لنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اللہ رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے اے اللہ العالمین ہمیں دین مبین پر قائم اور دائم فرما اللہ سراط مستقیم پر چلنے اور جمنے والا بنا اللہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے اللہ غافلین میں سے ہمیں نہ بنا اللہ تیری یادوں والی زندگی ہمیں عطا فرما اللہ نمازوں کا عشق و محبت عطا فرما اللہ تیری رضا دائمی عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما اے اللہ جو گھریلو یا بیرونی پریشانیوں سے دو چار ہے اللہ تمام کو دور فرما اے اللہ جن کی روزیاں تنگ ہو چکی ہیں اسے وسیع بنا دے اے اللہ جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں محبتیں عطا فرما دے اے اللہ العالمین با اخلاق اور حیا زندگی نصیب فرما اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما جنت میں عالم مقامات عطا فرما مرحوموں کو کروٹ کروٹ سکون ادا فرما رشتہ داروں کو صبر جمین ادا فرما اللہ اس پورے مجمے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیال منظور فرما سبحان ربی کا رب عزت عما یوسف وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد انشاءاللہ مراقبہ ہو مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے اور ذکر انسان کی زندگی کی روحانی غذا ہے اس کے قلب کو اس کے روح کو جو غذا ملتی ہے وہ ذکر کے ذریعے سے ملتی ہے اللہ کی یاد کے ذریعے سے ملتی ہے لہذا آپ سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے تیرے سیوا حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں اور تیرے سیوا مسجود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں اور تیرے موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تو بس تاد میں آخر ورد زبان ہے میرے نام إلا الله El الفسا الفسا الفسا الفسا اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں انتہائی خاموشی اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھنے کا نام آنکھیں بند رکھے جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکا کے رکھیں اور لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اب مراقب ہو جائیں اللہ کے رحمت پر اثر گی دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے بیدار شو شو بیدار بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول ش اللہ کی یاد میں مشہور ہو کا اصلی کام اللہ کی یاد میں عزیز دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے لگاؤ تم لحد میں جہاں بنانی نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا ساتھ جانب سے مانگے کہاں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت کون سب کا روا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون بول کون دودھ کیا خبر کس کو کیا کون جب تو لے عمل سب کے کے میزان پر کھلے کھوٹا کھا کون ہے یہ بات سوچیں کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی ایک دن وہ آئے گا جب جسم پر آنکھوں پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا اللہ اللہ اللہ الا محمد محمد محمد رسول صلی علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا وعلى آل صلاة تنجينا بها بها بها بها من من جميع جميع جميع والآفات تفضيلنا الحاجات تطهرنا السيئات ترفعنا عندك الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى الممات لك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وجدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء عمر من الریا وہ من الخيانة فإنك تعلم خائنة الفیانہ وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما بدیوں سے فرما اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما اے اللہ یقیناً بڑے پاپی ہیں مجرم ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ریاکار ہیں گناہ گار ہیں اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصدار ہیں تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے اے اللہ اگر نے ہمارے گناہوں پر نظر فرمائی تو ہم برباد ہو جائیں گے اللہ اپنی شان کریمی پر نظر فرما کر ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرما دیجیے معاف فرما دیجیے اللہ گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دیجیے اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما عشق رسول محبت رسول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اللہ زبانوں کو ذاکر بنا دے اور اللہ قلب کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل اور نازر بنا دے اے اللہ سو فیصد دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ حقوق دینی آگاہ کرنے کی توقع ادا فرما تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہر قسم کی حق تلفیوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما اللہ ہمارے ذاکر اور باطن کی اصلاح فرما اے اللہ العالمین ہمیں سو فیصد نمازی بنا دے اے اللہ پابند دین بنا دے اے اللہ ہماری اصلاح غیر سے فرما دے تربیت کے سامان فرما دے اللہ دلوں کو جان जारी फरमा दें اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے منمانی زندگی سے اللہ حفاظت فرما دے اللہ جو بیمار میں شفا کاملہ کا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کروا جو برفوم ہو گئے اللہ ان کی مختر فرما اللہ پورے مجمے کی مختر فرما کے فرد کی محترف فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما رحمتی کرے آپ ہمارا